قطان نے عبید اللہ سے اسی سنت کے ساتھ ابو اسامہ کی حدیث کے ہم معنی روایت کی اور مزید بیان کیا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھنی چھوڑ دی صحیح مسلم حدیث نمبر 6208